ابو داؤد تیالسی نے شعبہ سے انہوں نے سماق سے اور انہوں نے حضرت جابر بن رضی اللہ اللہ سے روایت کی کی کہ نبی اکرم صلی علیہ وسلم ظہر نماز میں سب ربک یعنی اپنے پروردگار کے اونچے نام کی تسبیح کر پڑھتے اور صبح کی نماز میں اس سے لمبی قرآت کرتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار تیس